ہے وہی ہم سب کا مالک و رازق ہے اور پھر ہمیں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کی صورت میں ایک بہترین جامع مکمل نظام حیات عطا فرمایا ایک آئین ایک نظم ایک وابطۂ حیات جسے اس نے ہم سب کے لیے اختیار فرمایا اور پسند فرمایا اور ہمیں اس بات کا پابند بنایا بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اور زندگی کے ہر لمحے کو زندگی کے ہر شعبے کو ہر پہلو کو اس نظام حیات ضابطہ حیات کے مطابق گزارے دین اسلام تمام ادیان کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک دین ہے جو اپنے اندر بڑی نمایاں خصوصیات رکھتا ہے وہ خصوصیات جو اس دین اس مذہب اس آئین اس نظام حیات اور ضابطہ حیات کے علاوہ کسی اور دنیا کے نظام قانون یا آئین میں موجود نہیں اور اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خاصیت دین اسلام کا آسان ہونا ہے یہ دین بہت آسان دین ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم السرا ولا یرید بکم العسر کہ اللہ رب العالمین وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا لہذا جس دین کا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے وہ دین دین یسر ہے وہ دین عسر نہیں ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ بشرو ولا تنفرو یسرو یس سرو ولا تو کہ دیکھو لوگوں کو خوشخبریاں دو ان کو متنفر مت کرو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور ان کو تنگی اور مشقت میں مت ڈالو اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے کئی موقعوں پر اس چیز کو اپنی امت کے لیے بھی اختیار کیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملات میں سے کسی معاملے کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اس معاملے کو اختیار کیا جس میں امت کے لیے مشقت محسوس نہ ہو اور کئی امور ایسے ہیں ہمارے دین کے اندر کس محض ہماری مشقت کو دیکھتے ہوئے ان کے وجوب کو ہم سے ختم کر دیا گیا لہذا یہ دین دین یسر ہے اور یہ اس کی ایک نمایاں خصوصیت ہے اسی طرح دین اسلام کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دین دین فطرت ہے یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے وہ ہم سب کا خالق ہے ہماری فطرت سے ہماری نفسیات سے ہمارے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے لہذا جو احکامات اللہ رب العالمین نے اس دین کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ احکامات ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں ہمارے مزاج کے مطابق ہیں ہماری نفسیات کے مطابق ہیں اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ایک جسمانی حاجت رکھی ہے ہر انسان کے اندر یہ جسمانی حاجت موجود ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دین نے نکاح کا بہترین نظام ہمیں عطا فرمایا ہے اسی طرح ہمارے اندر مال کی محبت رکھی ہے مال کی محبت اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر رکھی ہے اور اس مال کی محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے رہبانیت کو ہم پر حرام قرار دیا ہے ہمارا دین یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے یہ ہمیں دنیا سے کٹ کر رہنے کا اور دنیا سے الگ ہو جانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ ہمیں یہ دین دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات کو چلاتے ہوئے اور دنیا کے معاملات میں رہتے ہوئے دین کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دین کے مطابق ادا کرنے کی ہمیں ہدایت فرماتا ہے لہذا یہ دین دین فطرت ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بنیادی طور پر دین اسلام دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ جسے عبادات کہا جاتا ہے ایک حصہ جسے عبادات کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ جسے معاملات کہا جاتا ہے عبادات میں ہمیں محض صرف ان عبادات کے کرنے کا حکم دیا گیا کرنے کا کہا گیا کہ جن عبادات کا ذکر اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اپنے احکامات میں فرمایا ہے لہذا عبادت کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر چیز عبادت سے متعلقہ ہر امر ہر معاملہ ناجائز ہے سوائے اس کے کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہو لہذا اگر کوئی شخص خود کو مشقت میں ڈالتے ہوئے ایک عبادت کی جو مقررہ حد ہے اس حد سے اگر تجاوز کرنا چاہے تو شریعت اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کیونکہ یہ ہمارے فطرت اور مزاج کے مخالف ہے اب دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہماری طاقت کے مطابق دن میں ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو پانچ سے زیادہ فرض کر سکتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں پانچ سے زیادہ فرض کی گئی تھیں لیکن پھر ہماری فطرت کو ہمارے مزاج کو ہماری طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس میں تخفیف کر دی گئی روزوں پر آ جائیے اگر اللہ رب العالمین سال بھر ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیتا تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے وہ ہمارا مالک ہے خالق ہے اور ہم اس کے امر کے پابند ہیں لیکن ہماری طبیعت کو فطرت کو مزاج کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے محد ایک مہینے کا ہمیں حکم دیا کہ ہم اس ایک مہینے کے اندر وہ بھی مخصوص وقت کے اندر ایک محدود وقت میں روزے سے رہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مال کو اپنی مشیت کے حساب سے تقسیم کیا ہے چاہتا تو ہر شخص پر جو کچھ وہ کمائے یا جو کچھ وہ مال کی صورت میں حاصل کرے اس پر زکوٰۃ فرض کی جا سکتی تھی اور اگر اللہ رب العالمین فرض کر دیتا تو یہ اس کا حق تھا وہ ہمارا خالق ہے مال اس کا ہے اور جتنا وہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے نکالنے کا حکم دیتا ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے تھی لیکن ہماری طبیعت کو فطرت کو معاملات کو مزاج کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے صرف صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا باقی سب کو اس سے مستثنا قرار دیا اسی طرح آپ عمرہ اور حج کو لے لیجئے عمرہ اور حج کے اندر بنیادی طور پر ہماری فطرت اور مزاج کو دیکھتے ہوئے دو چیزوں کو سامنے رکھا گیا ایک ہماری جسمانی طاقت کو اور دوسرے ہمارے وسائل کو لہذا جن کے پاس جسمانی طاقت موجود نہیں جن کے پاس وسائل موجود نہیں حج کی فرضیت کو ان پر سے ثاخت کر دیا عورت کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا جو اس کی تخلیق تھی جو اس کی فطرت تھی جو اس کا مزاج تھا اس کو سامنے رکھا اور جہاد کی فرضیت اس پہ سے ثاخت کر دی یہ ہمارا دین ہے جو دین یسر ہے اور دین فطرت ہے لہذا دین کا ایک حصہ عبادات پر مشتمل ہے نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے ان تمام امور کے اندر ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہم صرف وہ کریں اور اس کے علاوہ ہم سے کوئی زائد مطالبہ نہیں کیا گیا معاملات کے اندر یہ دین کیسے دین فطرت ہے معاملات میں یہ دین ایسے دین فطرت ہے کہ ہمارے مزاج کو دیکھتے ہوئے ہماری نفسیات کو دیکھتے ہوئے ہماری فطرت کو دیکھتے ہوئے ہر چیز ہمارے لیے حلال قرار دی گئی جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو جو چاہے کاروبار کرو جس طرح چاہے اپنی زندگی کو گزارو معاشرت ہے معیشت ہے سیاست ہے سوائے ان چند امور کے کہ جن کے ارتکاب سے ہمیں منع کر دیا گیا عبادت کا ضابطہ یہ تھا کہ کرنا صرف وہی ہے کہ جو صرف قرآن و حدیث میں ہے معاملات کا ضابطہ یہ ہے کہ سب کچھ کرو لیکن بچنا صرف ان چند امور سے ہے کہ جن سے تمہیں روک دیا گیا لہذا ہمارا یہ دین دین فطرت ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی ہمیں حکم دیتا ہے نہ صرف یہ کہ اس حکم کو ہماری آسانی کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہماری فطرت اور مزاج کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہماری طاقت کو سامنے رکھ کر دیا گیا حتیٰ کہ جب ہمیں تقوی کا پابند بنایا گیا اس میں بھی فرمایا گیا فتق اللہ مستطاعتم کہ اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق یہ ہمارا دین ہے لہذا اس دین کے ہر حکم کو ہمیں دل سے قبول کرنا چاہیے اور اس دین کے ہر حکم کے سامنے ہمیں اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا چاہیے کہ اس دین میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے اور دنیا اور آخرت کی عافیت ہے اور ہمارے لیے اس دین کے اندر عزت بھی ہے رفعت بھی ہے بلندی بھی ہے معاملات کے حوالے سے وہ چند معاملات جسے شریعت نے ہم پر حرام قرار دیا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن و حدیث کے نصوص کو جمع کیا جائے تو بنیادی طور پر صرف تین معاملات ایسے ہیں کاروبار کے تعلق سے مال کے تعلق سے معاملات کے تعلق سے جنہیں شریعت نے ہم پر حرام قرار دیا ہے بس ان تین امور کا ہم نے خیال رکھنا ہے باقی سب ہمارے لیے جائز ہے پہلی بات سود اپنی تمام اقسام اور صورتوں سمیت یہ حرام قرار دیا گیا ہمیں اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا نمبر دو غرر جہالت جوا جس کے اندر موجود ہو یا جہالت کا عنصر جس کے اندر موجود ہو اسے ہم پر حرام قرار دیا گیا نمبر تین ہر وہ معاملہ جس کے اندر خدا دھوکہ موجود ہو یا جس میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو اسے ہم پر حرام قرار دیا گیا اور ان تینوں کو بھی ہم پر حرام ہماری بہتری عافیت اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے دیا گیا شیخ اسلام فرماتے ہیں کہ اگر ان تین امور سے اہل ایمان اور اہل اسلام اجتناب کر لیں اپنی جزویات اور صورت و تو سب کچھ معاملات میں ان کے لیے حلال ہے کاروبار کے اندر تجارت کے اندر لین دین کے اندر معاملات کے اندر اور ان تینوں کی حرمت کا حکم قرآن مجید کی دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو وذروا ما بقی من الربا اگر اگر تم تم ہو نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے تو سود کو چھوڑ دو اور پھر کیا فرمایا فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ رسوری اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ سود اتنا سنگین جرم ہے اتنی بڑی برائی ہے فرمائیں کہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہے اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ سود اور اس کی تمام صورتوں کو چھوڑ دو اور آپ اندازہ کریں یہ معاملہ اتنا ہماری شریعت میں حساس اور سنگین ہے اس کی ہولناکی اور اس کی تباہی اتنی خطرناک ہے اس کے اثرات اتنے مہلک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سود کے گناہ کو اور اس کے وزر کو اس کی ہولناکی کو ہمارے سامنے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جو الفاظ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام جیسی شخصیت خوشی سے استعمال نہیں کر سکتی اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام جب بات کرتے تو بڑے باوقار انداز میں بات کرتے بات چیت میں انتہائی محتاط الفاظ کا انتخاب ہوتا انتہائی نفیس الفاظ کا انتخاب فرماتے لیکن جب سود کی سنگینی بیان کرنے کی باری آئی تو آپ علیہ والسلام نے کیا الفاظ استعمال کیے فرمایا محد ایک لقمہ جان بوجھ کر سود کا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کر اب اندازہ کریں کہ جب یہ الفاظ امام الانبیاء سید ولد آدم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں گے تو کتنی تکلیف اور مشقت محسوس ہوئی ہوگی صرف اس لیے کہ ہم اس کی سنگینی کو محسوس کریں اس کی ہولناکی کو محسوس کریں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے خنزیر کی حرمت بیان کی قرآن مجید نے خنزیر کی حرمت بیان کی لیکن خنزیر کی حرمت بیان کرنے کے بعد استثنائی صورت کو قائم رکھا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی فرمایا کہ جو مجبور ہو جائے مجبور ہو جائے اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو یہ خوف ہو جائے کہ وہ موت میں پڑ جائے گا موت واقع ہو جائے گی تو فرمایا اس کے لیے خنزیر کا گوشت بھی عارضی طور پر محدود ایک حد کے اندر جائز ہے لیکن سود کا جہاں پر معاملہ آیا تو وہاں پر محدود عارضی طور پر مجبوری میں بھی اس کا جواز نہیں دیا گیا فرمایا بِحَرْبٍ اللہ و رسول اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے لہذا اس سود سے انسان اجتناب کر لے دوسری چیز غرر ہے جہالت جس میں موجود ہو جوا جس میں موجود ہو یا پھر اس میں دھوکے کا کوئی پہلو موجود ہو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہمارے دین نے اتنا بہترین ہمیں ضابطہ عطا فرمایا فرمایا لا ضرر ولا ضرار نہ خود کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ لہذا ہر وہ معاملہ ہمارے دین میں شریعت میں حرام قرار دیا گیا اگرچہ اس کا تعلق عبادت سے ہی کیوں نہ ہو کہ جس سے یا تو انسان کو خود نقصان پہنچے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچے معاملات کے اندر اس کا خیال کرو آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کا فرمان ہے ابانی جائعان ارسلا في غنم لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان ایک شخص کا اپنے دین کو دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے ایک اس شخص کا مال پر حریص ہو جانا ایسا حریص ہو جانا جو اس کو اللہ کی حدود کو پامال کرنے پر ابھار دے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے بندے کا مال پر حریص ہو جانا بس مال چاہیے کسی بھی طرح سے حاصل ہو کیسے بھی حاصل ہو اور دوسرا فرمایا منصب ریاست عہدے کی لالچ اور تمام ان دو چیزوں نے انسان کے دین کو برباد کر دی اتنا برباد کیا جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو برباد نہ کرے جتنا یہ دو چیزیں انسان کے دین کو برباد کرتی ہیں اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم ناجائز راستے اختیار کریں گے شاید ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے گا اس بات کو سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان روح القدوسی نفس فی روعی جبریل امین نے مجھے بتایا ان نفسا لن تموت حتى اجلها وتستوعب رزقها فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مقررہ وقت کو مکمل نہ کر لے اور جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے اور یہ جو رسک ہے جس کے حصول میں آج معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہوا ہے اللہ کی حدود کو حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے بندوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا بھائی بھائی کا دشمن ہے والدین اور اولاد کے درمیان اختلافات ہیں معاشرہ برباد ہو گیا ہے حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہی یہ مال کی حرص اور اس کے پیچھے یہ سوچ کہ شاید اس طرح میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص دنیا کے اندر ابھی اس کا وجود نہیں ہوتا کہ فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے دل میں فرشتہ چار باتوں کا اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس آنے والے وجود کے تعلق سے چار باتوں کو لکھ دو ان چار باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اس کے رزق کو لکھ دو کہ کتنا اس نے دنیا کے اندر رزق حاصل کرنا تو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا گیا <clears throat> لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وہ اجملو فت طلب حلال ذرائع کو اختیار کرو اور پھر بڑی عظیم بات بیان فرمائی فرمایا کہ کبھی کبھار معاش کے ذرائع ختم ہو جائیں یا پھر کاروبار میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے فرمایا لا يحملن احدكم استبتاء الرزق ان يطلبه بمعصیت اللہ کہ تمہارا جو رزق تمہارے لیے لکھا گیا ہے اگر تمہیں ملنے میں تاخیر ہو جائے اللہ کی حکمت کے مطابق تو اس رزق کو حاصل کرنے کو یا اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ کرنا کہیں تمہیں تمہارے رزق کا مؤخر ہونا لیٹ یا تاخیر ہو جانا تمہیں اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرنے اور نافرمانی پر نہ ابار دے اور پھر کیا فرمایا ایک ضابطہ ایک فکر اور ایک سوچ ہمیں دی فرمایا فعن اللہ بطاعته اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اس کی فرما برداری سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی نافرمانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اسی طرح فرمایا کہ سلاد نبی اسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے تین لوگ ایسے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چار باتیں ان کے بارے میں فرمایا لا يكلمهم القیامہ کل روز قیامت اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا لا ينظر ضرور ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا ولا یو ان کو پاک بھی نہیں کرے گا ولهم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے پیغمبر بار بار یہ فرماتے رہے راوی حدیث سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ تین مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور پھر ابو ذر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے خوابو و خسرو منہم یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اللہ کے پیغمبر وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا المصبر ازارہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے میں پہلا وہ شخص جو اپنے کپڑے کو مردوں میں سے وہ مرد جو اپنے کپڑے کو اپنے تخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے دوسرا وہ شخص فرمایا المنان الذي لا يعطي شيئا الا وہ احسان جتلانے والا جو بغیر احسان جتلائے دیتا ہی نہیں جب بھی دیتا ہے احسان جتلا کر دیتا ہے اور تیسرا کیا فرمایا فرمایا المنفق سلعته بحلف الكاذب تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے اور اس سے مراد فقط وہ شخص نہیں ہے جو دکان کھول کر بیٹھ گیا اور پھر جھوٹی قسم کھا کھا کر سامان بیچتا رہا یہ انتہائی عظیم حدیث ہے ایک ضابطہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا فرمایا ہر جاب ہر پیشہ ہر کاروبار سے منسلک شخص اپنے جاب میں پیشے میں اور اگر کاروبار میں کسی بھی صورت میں جھوٹ بولے گا تو وہ اس وعید میں شامل صرف سودا بیچنے والا نہیں جھوٹ بولنے والا اور پھر آپ دیکھیں مال میں خیانت ہے جھوٹ ہے دھوکہ دہی ہے مال کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کا ایک غلام اللہ کے پیغمبر کا ایک غلام جو کسی نے آپ کو تحفے میں دیا غزوہ خیبر کے بعد ایک موقع پر ایک کافر کے تیر لگنے سے فوت ہو گئے صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر سے فرمایا ہنی اللہ شہادت یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر اس کے لیے تو شہادت ہے خوشخبری ہے اس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل ہرگز نہیں والذی نفس محمد بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان الشملت لتلتہب علیہ نارا اخذها من الغنائم وہ ایک چادر ایک چادر جو اس نے معمولی سمجھ کر بغیر اجازت کے مال غنیمت سے اٹھا لی تھی میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر جہنم کی آگ بن کر اس سے لپٹی ہوئی کون ہے کیسے اس کی وفات ہوئی ہے کیا اس نے کیا تھا سوچیں ذرا اللہ کے پیغمبر کا غلام جنگ کے اندر اللہ کے پیغمبر کی سواری کی لگام تھامنے والا ایک کافر کے تیر لگنے سے میدان جہاد میں فوج ہو جاتا ہے اور کیا اٹھایا کیوں اٹھایا یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں بڑے فوائد ہمیں ملتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے خیانت دوسرا فائدہ یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب دیے جانے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے تیسرا فائدہ یہ کہ اگر ایسا شخص شہید بھی ہو جائے تو اس کی شہادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں کتنی بڑی بات ایک عمل نے اتنے بڑے مرتبے سے اس کو اٹھا کر زمین کی اتہ گہرائیوں میں گرا دیا اور چوتھی بات اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر طرح کی خیانت کہ بڑی خیانت بڑی کرپشن ایسی نہیں ہے کہ جس پر پکڑ ہوگی معمولی سی معمولی کرپشن خیانت بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ حرام ہے اور اللہ کی پکڑ کا سبب ہے اور پھر ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام اس معاملے کو مزید وضاحت سے بیان ہوا اور یہ حدیث انتہائی قابل توجہ ہے جب یہ واقعہ ہو گیا صاحب اکرام ڈر گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے جوتے کا ایک یا دو تسمے لے کر شراک و نو شراکان حدیث کے الفاظ ہیں ایک یا دو تسمے لے کر اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا میرا مقصد یہ تھوڑی تھا تو معمولی چیز ہے کوئی بات نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شراکن او شراکانی من نار یہ ایک تسمہ اور دو تسمہ تمہارے لیے جہنم کی آگ بن سکتا تھا اس حد تک ہمیں محتاط رہنے کا حکم دیا گیا حلال اور حرام کے اندر معاملات کے اندر اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ سلاۃ والسلام نے کیا فرمایا ایک شخص جس کو اللہ کے پیغمبر نے مال غنیمت کے لیے مال زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا زکوٰۃ کا مال لے آیا سارا حساب و کتاب دے دیا اور پھر کچھ مال ایسا تھا جس کے بارے میں کہنے لگا ہادہ لکم بہادا عہدی علی اللہ کے پیغمبر یہ زکوٰۃ کا مال تھا سارا حساب آپ کو دے دیا یہ مجھے ہدیہ دیا گیا اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا غصہ ہو گئے ممبر پر اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کو ہم بھیجتے ہیں ایک ذمہ دار بنا کر اور پھر وہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے ہاد الکم بہاد اہدی علی یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے اللہ جلی صفی بئی تھی ابھی او ام اس کو چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھتا فیم ذرا دیا الہی عملہ پھر دیکھتا کہ اس کو تحفہ دیا جاتا ہے کہ نہیں لہذا یہ ضابطہ ہمیں دیا کہ جو تحفہ منصب کرسی کی وجہ سے ملے وہ تحفہ لینا اور وہ تحفہ دینا حرام ہے یہاں معاملہ تحفے کا ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنی زبانوں سے رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان راشی والمرتشی دونوں پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے دینے والے پر بھی اور لینے والے پر ہاں اگر دینے والا مجبور ہو جائے اپنے حق کو اس کے بغیر حاصل کرنا ناممکن ہو جائے جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ناممکن ہو گیا تو کم از کم اس رشوت کا جو گناہ ہے اس پر سے ختم ہو جاتا ہے لینے والا بہر صورت گناہ گار ہے ایک تحفہ تک لینے کی اجازت نہیں ہے منصب کی وجہ سے کرسی کی وجہ سے رشوت لینا کیسے جائز ہوگی اور آج شاید ہی کوئی ادارہ ہو اللہ رب العالمین رحمت کا معاملہ فرمائے کہ جو ادارہ اس نحوست سے پاک ہو ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا راشی فی النار دونوں جہنم میں ہیں ایک حدیث کے الفاظ والمرتشی والرائش اللہ کے پیغمبر نے صرف لینے اور دینے والے نہیں بلکہ دو جونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے اس پر بھی لعنت کی ہے اس پر بھی لعنت کی ہے لہذا آخری بات اس حوالے سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ امر المرسل امر بما امر به المرسلین اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو یہ احکامات تمہارے لیے نہیں ہیں صرف تمہارے لیے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین صحیح مسلم کی روایت ہے جو حکم اللہ اہل جو حکم اللہ رسولوں کو دیتا ہے وہ حکم اللہ نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو دیا رسول بھی اس بات کے پابند تھے اور وہ حکم کیا ہے یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیباتی ما رزقناکم یہ اہل ایمان کو حکم دیا اور نبیوں کو یہ کیا حکم دیا کلو من الطیبات واعملوا صالحا دونوں کو اس بات کا حکم دیا کہ حلال کو اختیار کرو پاکیزگی کو اختیار کرو ہمیں اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے ہمارا دین دین یسر ہے دین فطرت ہے اس نے ہم پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے کہ جو ہماری ہم پر تنگی ہو یا ناجائز پابندی ہو لیکن جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے لگائی ہیں ہماری ذات ہمارے معاشرے ہمارے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہماری خیر کے لیے لگائی ہیں ان کا احترام کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین